عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واز کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واز فرمایا اور مناسب احکام سنائے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے اس پر ایک عورت نے کہا اگر دو بچے بھیج دے آپ نے فرمایا ہاں اور دو کا بھی یہ حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ایک